ابن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا فطرت کے خسائل پانچ ہیں یا پانچ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں ختنہ کرانا زیر ناف بال موننا ناخن تراشنا بغل کے بال اکھیڑنا اور مونچ کترنا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو ستانوے